برابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ سورہ ان فتح میں فتح سے مراد مکے کی فتح کہتے ہو فتح مکہ تو بہرحال فتح ہی تھی لیکن ہم غزوہ حدیبیہ کی بیت رضوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے حدیبیہ نامی ایک کنواں وہاں پر تھا ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کلی کی اور دعا فرمائی پھر سارا پانی اس کنویں میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کنویں کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچاس